پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنوں میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتو دے گا اسی وقت کے وہ نہ جانتی ہوں گے